وہی ہے اللہ بننی والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دائی والا اسی کے ہیں سب اچھے نام اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ اسمانوں ہے اور زمے میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے